سیدی و سندی محبی و محبوبی مشری و مولائے مجدد زمانہ عارف بلّہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نغمر اللہ عمر کے شار تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا صحبت بنس اللہ اور ذوق نبوت اس میں بیان کیا گیا ہے ذوق نبوت صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ نعمت مانگی اللہ اصل و حبت میں حب و اللہ الدی وی حبت کہ اللہ میں آپ کی محبت مانگتا ہوں اور جس سے آپ کو محبت ہے جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت بھی مانگتا ہوں اور وہ اس عمل کی محبت مانگتا ہوں جس عمل جو اس عمل جو عمل آپ کو محبوب ہے معلوم ہوا کہ اہل اللہ کی محبت اللہ کے عاشقوں کی محبت مانگنا بھی ذوق نبوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا اور میرے حضرت نے فرمایا کہ جو محض تنہائی کی عبادتوں کو جو ہے وہ محض تنہائی کی عبادت کو جو جو کافی سمجھتے ہیں وہ ذوق نبوت سے آ رہی ہے ذوق نبوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی تو جو شخص اللہ کے عاشقوں میں رہنا پسند نہ کرے صرف میں تنہائی کی ایک عبادت کو کافی سمجھے ذوق نبوت سے وہ آ رہی ہے اگرچہ دل میں جذبہ اللہ کا اور کیفیت یہی ہوتی ہے کہ تنہائی کے خلوت میں اللہ کی یاد ہوگی ان کا ذوق ہی ہے لیکن ساتھ میں عاشقان الہی کو بھی یہ حق میں رہنا بھی پسند کرتے ہیں یعنی یہ ذوق نبوت ہے تاکہ دین پھیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا بس بے نفس کا مال رہی ہے بال ادا دی بل وجہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم ہے شاید کا کہ آپ آپ جائیے اپنے نفس پر صبر کیجیے اور مجاہدہ کر کے آپ ان لوگوں میں جا کر بیٹھی حضرت نے اس کو کچھ یوں بیان فرمایا ہے کہ آپ میرے ملنے والوں مجھے یاد کرنے والوں کو میرے ملنے کا پتا بتائیے میرے ملنے کا پتا ان سے ملنے کا پتہ کوئی نشان آ تو بتا دے مجھ کو ہے رب جا اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان تو بتا دے مجھ کو ہے رب تو یہاں یہ بھی سکھلا دیا کہ دیکھو اکیلے تنہائی میں عبادت کرنے سے اللہ نہیں ملتا کسی کسی اللہ والے سے کسی تعلق والے سے ان سے ملنے کی ان سے ان کے ملنے کی ہے یہی ایک راہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر اور حضرت ایک حضرت کے ایک مذاہب تھے انہوں نے کیا کہ حضرت میں نے اس کو مرغ کھانے والے جو پیروں کے ساتھ صرف کھانے پینے کا تعلق رکھتے ہیں اس کو یوں بنایا کہ مرغ ملنے کی ہے یہی ایک راہ میرے والوں سے راہ پیدا تو یہ ذوق نبوت ہے عاشقان الہی کے ساتھ رہنا جو اللہ کی محبت مانگ رہے ہیں اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں ان کے ساتھ رہنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ میرے کچھ بندے جو ہے مجھ کو یاد کر رہے ہیں آپ جا کر ان کو میرے ملنے کا پتہ بتائیے کہ میں کس کو ملتا ہوں اور مجھ کو کون پاتا ہے اور آپ آپ جائیے اور ان کو پھول محمدی کی خوشبو میں بسائیے کیا بات سبحان تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا اسی طرح سے ممکن تیرا سے گزرنا ہے اسی طرح سے ممکن کن تیرہ سے گزرنا کبھی دل پہ صبر کرنا بھی دل سے شکر کرنا کبھی دل سے صبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا دو ہی راستے اللہ تک پہنچنے کے لیے ہیں کہ تعت پر بھی صبر اور مصیبت میں بھی صبر اور معاشیت سے صبر ایک صبر یہ ہو گیا کہ کوئی مصیبت پہنچ جائے کوئی حالات ایسے آ جائیں اس میں دل سے اللہ سے راضی رہے اگر طبی غم ہو تو وہ کوئی برا نہیں ہے کوئی مضمون نہیں ہے لیکن دل سے اللہ سے راضی رہے اپلن تسلیم کرے کہ جو حالات بھی آتے ہیں بندے پر وہ بندہی کے لیے مفید ہوتے ہیں حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یوں سمجھایا ہے کہ بھائی جو بھی مصیبت جو حالات بندے پر آتے ہیں چار صورت سے خالی نہیں ہو سکتے کوئی مصیبت آ گئی چار سورج سے خالی نہیں یا تو یا تو اس میں مصیبت بھیجنے میں صرف اللہ ہی کا فائدہ ہو کوئی اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہو مصیبت بھیجنے میں تو یہ محاذ ہے اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں اللہ بندے کا نہ بندے کا فائدہ ہو اور اللہ کا اللہ کا فائدہ ہو اس میں مصیبت بھیجنے میں تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے نفع نقصان سے بالکل بے نیاز ہے تو دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ فائدہ اللہ کا ہو کچھ فائدہ بندے کا ہو تو یہ بھی ممکن نہیں ہے یہ بھی محال ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے اللہ تعالیٰ کو بندے پر ظلم نہیں چاہتے ظلم نہیں کرتے تو تیسری تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نہ بندے کا فائدہ ہو نہ اللہ کا فائدہ ہو تو یہ بھی لو ہے یہ بھی فضول ہے فضول کام سے اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر کام اللہ تعالیٰ کا حکمت حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے تو آخری صورت ایک یہی رہ گئی کہ اس میں سراسر بندے کا ہی فائدہ ہو اب جو مصیبت اللہ سے رجوع کا ذریعہ بن جائے وہ مصیبت نہیں وہ رحمت ہے بندے کے لیے اور جو مصیبت خدا سے دوری کا باعث بن جائے وہ مصیبت واقعی عذاب ہے تو غرض یہ کہ صبر کی تینوں قسمیں جو بیان ہوئی کہ ایک تو صبر حالت پا کہ نماز میں سستی ہو رہی ہے ذکر اذکار میں سستی ہو رہی ہے یا اور دوسرے اقدامات زکوٰۃ کے اندر بخل آ رہا ہے نہیں دے رہا ہے پوری زکوٰۃ یا اور کوئی معاملہ حج فرض ہے مال بھی ہے استطاعت بھی ہے پھر بھی نہیں جا رہا ہے یہ سب تعار پر صبر کرنا ہے کہ ہمت کر کے صبر کر کے ان تعار کو انجام دے دیں اور دوسرا دوسرا صبر کیا ہے صبر آجل معافیا ہے کہ گناہ گناہ پر صبر کرے کہ گناہ کرنے کا تقاضا دل میں آئے تو صبر کر کے اس کو ہمت کے ساتھ اس گناہ کو گناہ کے تقاضے کو پورا نہ کرنا یہ صبر ہے اسبر و انل ماسیا اور اور کیا تیسرا صبر کیا ہے کہ جو حالات آ جائیں اصر و مصیبہ ہو گیا ہے نا صبر و بلصیبت رہی رہ گیا سبر و فل مصیبہ کے جیسے بھی حالات آ جائیں اس میں اللہ تعالیٰ سے وہ راضی رہے اور عقل اس کو تسلیم کر لینا کافی ہے تباہ اگر ہو لیکن اگر عقل جو ہے اس کو تسلیم کرے کہ یہ حال جو کچھ بھی آیا ہے میرے ہی میرے ہی لیے نافع ہے اور تو اور اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے اور رحیم بھی ہے اور حاکم بھی ہے ان کو پوری قدرت ہے حالات کی سارے حالات انہی کی طرف سے آتے ہیں بلائیں تیر اور فلک کما ہے چرانے والا شہید شاہ ہے اسی کے زیر قدم ہما ہے بس اور کوئی مفر نہیں تو مصیبت جو آ جائے تو اس پر صبر کے ساتھ اور اس مصیبت میں راضی رہے لیکن دعا کرنا خلاف توکل نہیں ہے بلکہ سنت ہے کوئی مصیبت آ جائے اور اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس مصیبت کو ٹال دیجیے اس کو آخر سے مبدل فرما دیجیے لیکن عقل یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ جو حالات مجھ پہ ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے میرے فائدے ہی کے لیے بھیجے اور دوسرا راستہ شکر کرنا بھی ہے اللہ مجالنی صبورم وجالنی شکورا یہ دونوں چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی صبر بھی صبر بھی کرنے والا بنا دیجیے اور شکر کرنے والا بھی اور حضرت محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصلی شکر کیا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ صرف اتنا شکر کافی نہیں کہ الحمد للہ الحمد للہ اللہ آپ کا شکر ہے بلکہ اصلی شکر کیا ہے تقوا گناہ سے بچنا اصلی شکر ہے گناہ سے بچنا لال لقوم تشکر کہ اللہ سے ڈرو اور تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ تو معلوم ہوا کہ شکر گزاری اصلی اصلی تقوا شکر گزاری ہے شکر گزاری اصلی اصلی کیا ہے کہ تقوا سے رہے تقوا سے گناہ نہ کرے اللہ کو ناراض نہ کرے طرح سے ممکن تیرا سے گزرنا کبھی دل پہ صبر کرنا دل سے شکر کرنا یہ تیری رضا میں جینا یہ تیری رضا میں مرنا یہ تیری رضا میں جینا یہ تیری رضا میں مرنا عبودیت سے زیار ہو یہ تیرا فرد کرنا میری عبودیت سے آ رہو یہ تیرا لافر کرنا اللہ کی رضا میں جینا اور اللہ کی رضا میں بننا جینا اللہ کی رضا میں یہی ہے کہ تعات پر صبر کر کے تعات کو بجا ہے عبادات کرے اور اللہ کے احکامات مثبتہ جو کرنے کے کام ہے اس کو ہمت کر کے کرے اور مرنا کیا ہے کہ یہ جذبہ پیدا ہو جانا کہ اللہ میں جان دے دوں گا لیکن آپ کو ناراض نہیں کروں گا میرے مالک آپ میرے پیدا کرنے والے آپ میری مجھے روزی دینے والے آپ مجھے زندگی دینے والے آپ مجھے صحت دینے والے آپ اور مجھے عزت دینے والے آپ تو میں میں آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں آپ میرے پالنے والے میں آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں بندہ اللہ کی دائرۂ عربیت سے باہر ہو ہی نہیں سکتا کہیں بھی چلا جائے تو اللہ پر منت مننا کیا ہے کہ ان جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے یہ جذبہ پیدا ہو جانا کہ جان دے دوں گا لیکن اللہ کو ناراض نہیں کروں گا اور وہ کر بھی دکھائے اس کو میرے جذبات سے کام نہیں چلتا ہے جذبات ایج ہیں جو مرتب عمل نہ ہو جذبات ہی پہ نہ جب جذبات ہی پہ نہ مجلوب اپنے شاد رہے تو خالی جذبات سے خوش ہونا کہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا نہیں جذبات ایج ہیں جب مرتب جو مرتب عمل نہ ہو جو عمل نہ ہو تو کوئی جذبات محض جذبات سے فائدہ نہیں ہے اب جب موقع آ جائے کوئی نام سامنے آ جائے اب اس نے اس کو نہیں دیکھا دل کے تقاضے کے باوجود نہیں دیکھا یا ٹکٹ لینے چلا گیا کوئی کام سے چلا گیا کہیں وہاں دیکھا کہ عورت بیٹھی ہے اب جو ہے اپنی ٹوپی کو سیدھا کر رہا ہے ذرا مونچھوں کو تاؤ دے رہا ہے یا پسینہ پہنچ رہا ہے گیٹ اپ کر رہا ہے میک اپ کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس کے دل میں ابھی اللہ نہیں آیا اس لیے جذبہ پیدا نہیں ہوا غیر اللہ اس کے دل میں بسا ہوا ہے یہاں موقع ہے یہاں تو اور بعض کو بعض کو جو ہے وہ تدبیر بدلائی گئی کہ یہاں جن کو مرض ہو وہ اور اپنی ٹوپی کو ٹیڑھا کر کے جائیں یا اپنی ٹوپی کو اتار کر سر منڈا کر ایسی جگہ جائیں لیکن ٹوپی کو سیدھا کرنا پسینہ پوچھنا کسی نامحرم کو دیکھ کر یہ مطلب اس کا یہ ہے کہ دل میں غیر اللہ بسا ہوا ہے یہ غیر اللہ ہے تو برف یہ کہ اللہ کی رضا میں مرنا کیا ہے یہ جذبہ پیدا ہو جانا اور اس پر عمل شروع ہو جانا کہ ہم جان دے دیں گے لیکن اللہ کو ناراض نہیں سارا جہان ناراض ہو سارا جہان ناراض ہو پرواہ نہ چاہے گی پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے اور مولانا رومی کا شعر حضرت حضرت پارا پڑھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی جان لینے سے اللہ تعالیٰ کو کیا ملے گا بتائیے اللہ کا کوئی فائدہ ہے ہماری عبادات سے اور ہماری مشقت و مجاہدات سے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بڑے بڑے انعامات سے نوازنا چاہتے ہیں بڑے بڑے انعامات سے نوازنا چاہتے ہیں اس کو مولانا رومی نے فرمایا کہ نیم جان دو سچ جانتی اللہ تعالیٰ آدھی جان تو لیتے ہیں مجاہدات کرنے میں مشقت میں اللہ کے راستے میں گناہوں سے بچنے میں نفس کی جان آدھی رہ جاتی ہے نفس تقریباً مردہ ہو جاتا ہے بلکہ مردہ ہی ہو جاتا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ جس کا نفس سو فیصد موٹا ہو گیا یعنی اپنے نفس کو اس نے فنا کر دیا اور اللہ کے حکم کو سب سے مقدم کر دیا تو اس کا نفس بالکل مردہ ہو گیا تو نیم جان رستان ادو سچ جان ہے معلوم ہوتا ہے جان نکل گئی نامیرم یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم ان کو سلام دعا نہیں کریں گے جہاز پہ گیا اب یہ روسٹ آئی اب وہ کہیں کہ کیسا بد اخلاق آدمی ہے کہ ہمیں دیکھتا بھی نہیں ہے اور طریقے سے بات نہیں کرتا شریعت میں کیا حکم ہے نامحرم سے بات کرنے کا کہ روئی سے بات کرو روکھے پن سے عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ عورت کی آواز میں قدرتی لچک ہوتی ہے اس سے جن لوگوں کے دل میں مرض ہوتا ہے وہ متاثر ہو جاتے ہیں اس لیے حکم یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ نامحرم سے جو ہے روکے پن سے بات کی جائے اب اب یہ جو ہے ادھر منہ کیے ہوئے ہیں بات بھی ٹھیک سے نہیں کر رہے اور کوئی جواب بھی نہیں دے رہے تو اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم جواب نہیں دیں گے تو یہ لوگ یہ کہیں گے کہ مسلمان کیسے بد اخلاق ہوتے ہیں اور داڑھی والے لوگ ایسے بد اخلاق ہوتے ہیں میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایسی بد اخلاقی پر کروڑوں کروڑوں اخلاق قربان ہو جائے جو جو بد اخلاقی اللہ کی رضا کا سبب بن جائے مخلوق چاہے ناراض ہوتی ہو لیکن اللہ کی رضا رضا کے لیے جو بد اخلاقی کو اختیار کی جائے وہ اس پر کروڑوں خوش اخلاقیاں قربان ہو جائیں اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش نہیں کیا جائے بس مخلوق اگر خوش کرو تو اللہ کے احکامات کے دائرے میں یہ تیری رضا میں جینا یہ تیری رضا میں مرنا یہ تیری رضا میں جینا یہ تیری رضا میں مرنا میری عبدیت پہ یہ پیارے تیرا کرنا اس مار میں ناز بھی پیدا نہ ہو کہ ہم بڑے اللہ والے بن گئے بہت برسوں ہو گئے ہمیں اللہ اللہ کرتے ہوئے بڑی ہماری نمازیں پوری جا رہی ہیں اور بہت ہم نامحرموں سے بچ رہے ہیں ناز پیدا نہ ہو کیونکہ جس جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے جس پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے وہی بچتا ہے اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے یہ تیری رضا میں جینا یہ تیری رضا میں مرنا میری اب نیت یہ تیرا فضل کرنا یہی رنہ کا پو یہی عاشقوں کی عادت یہی عاشقوں کا شیوا یہی عاشقوں کی عادت کبھی گر ہے کبھی آگے سر کبھی دلیا ہوتا ہے کبھی آنے سرد کرنا ایسی طرح سے ممکن تیرا سے گزرنا کبھی دل پہ سر کرنا میری یہی عشق کی علامت یہی عشق کی ضمانت یہی عشق کی علامت یہی عشق کی ضمانت کبھی ہو رکھو سے دل میں یاد کرنا کبھی ذکر ہو دلوا سے کبھی دل میں یاد کرنا عشق کی علامت ہی ہے نسبت اسی کا نام ہے نسبت اسی کا نام ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائے ہر وقت یہ استعمال ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہر وقت اس چیز کی جستجو رہنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں ناراض نہ ہو جائے یہ فکر و استحکار یہی اصلی فکر یہی ہے پاس انفاس جو پہلے زمانے میں جو کیا جاتا تھا اس زمانے میں نہیں بدلایا جاتا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اصلی پاس انفاس کیا ہے پاس مانے خیال رکھنا انفاظ نفس کی جمع یعنی سانس ہر سانس یہ خیال رکھنا کہ میرے مالک مجھ سے ناراض نہ ہو اصلی پاس انفاظ یہی ہے یہ کیا باتیں انفاظ ہوا کہ لا الہ الا اللہ کے اندر تو ضربے لگا رہا ہے اور ایک سانس میں لا الہ کہہ رہا ہے دوسری سانس میں عید اللہ کہہ رہا ہے اور دل بھی ساتھ میں ذکر ذکر کر رہا ہے لیکن جیسے ہی دل بھی چھوڑ کے باہر نکلے تو معلوم ہوا کہ اس حسین کو دیکھ لیا اس نام کو دیکھ لیا خدا کا مذہب اور اللہ اور اس کے رسول کی لانت اور بدوا کیا ملے گا بد نظری سے نگاہ خراب کی اللہ کا مذہب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لانت لانت کی بدعا ہے اور آنکھوں کا زنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے جو آنکھوں کا آنکھوں آنکھ نظر خراب کرتا ہے زنا آئی نظر آنکھوں کا زنا کرتا ہے آنکھوں کا زنا جو نگاہ خراب کرے گا نامحرم کو دیکھے گا چاہے وہ رشتہ دار ہو کزن ہو خالہ گوبیزاد چچازاد اور جتنے بھی زاد ہیں کزن اور بھابھی سالی اور عورتوں کے لیے دیور جیٹ اور سارے نامحرم مت یہ سب کے سب جو ہے کیا ہے ان کو دیکھا چاہے باہر بازار میں چلنے پھرنے والی بے حیا عورتوں کو دیکھا جو اپنے آپ کو دکھا رہی ہے لان البا نازر منظور رہ گئے جو بے پردہ عورت پھر رہی ہے نامحرموں کو خود کو دکھا رہی ہے اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لانت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی دیکھو اور اور کس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کس گناہ کے لیے کہ نظر خراب کرنے والے جو دکھاتا ہے یا دیکھتا ہے اور جو دکھاتی ہے یا دیکھتی ہے دونوں پر اللہ اور اس کے رسول کی لانت کی بدعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لان اللہ ول منظور رہی رہی اب یہ آپ کا پاس انفاظ کہاں گیا پاس انفاظ کے معنی ہی یہی ہے کہ ہر سانس یہ خیال رکھنا اور جو ذکر پہلے بتایا جاتا تھا اس کا منشا بھی یہی تھا کہ ہر سانس یہ خیال رکھنا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارا مالک اوپر سے کوئی دیکھ رہا ہے جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تو آسمان سے اگر نظر خراب کر رہے ہو یہ سوچ کر کہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا مخلوق آج اس اس درجہ میں بے حیائی اور بے پردگی کی ہے کہ اگر کوئی کسی کو دیکھ بھی رہا ہوگا تو کوئی محسوس نہیں کرتا لیکن اللہ تو دیکھتا ہے جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے تو ذکر اصلی کیا ہے کہ گناہوں سے بچنا اصلی کیا ذکر ہے گناہ سے بچنا ہر دم یہ استعداد رہنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور ایک دن مجھے اللہ کو جواب دینا ہے وہاں یہ نہیں چلے گا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا حضرت نے فرمایا کہ اگر آپ افریقہ یا برطانیہ چلے جائیں اور وہاں گاڑی چلانا شروع کریں بغیر سیکھے بغیر لائسنس کے اب پولیس والے نے آپ کو پکڑ لیا کہ آپ لائسنس دکھائیے تو آپ نے کہا یہ جی، مجھے تو یہ قانون معلوم نہیں تھا اور یہ سب چیز مجھے معلوم نہیں تھی تو کیا وہ آپ کو بخش دے گا کہ آپ نے معلوم کیوں نہیں کیا آپ نے لائسنس کیوں نہیں حاصل کیا تو یہ وہاں بہانا اللہ میاں کیا نہیں چلے گا اسی حجت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اولیاء اللہ کا سلسلہ قائم رکھا نبوت کے بعد صحابہ کا صحابہ کے بعد تابعین تابعین کے بعد تباہ تابعین اور ان کے بعد یہ اولیاء اللہ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا کتاب اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رجال اللہ کا بھی سلسلہ قائم کیا تاکہ امت کو یہ یہ امت تک یہ میرے میری محبت کی باتیں اور میرا دین جو ہے پہنچاتے رہے اور یہ کہ جو ہے کسی کو یہ حجت نہ ہو کہ ہم تو کوئی اور شے تھے اولیاء اللہ کوئی اور شہ بھائی اور انسانوں میں سے انبیاء انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے محبوس فرمایا اگر فرشتے بھیج دیتے تو انسان کو یہ حجت ہوتی کہ یا اللہ یہ تو فرشتے تھے ان میں گناہ کا مانتا ہی نہیں تھا یہ کیسے بچتے نہ ان کو کھانے پینے کی حاجت نہ ان کو اور کوئی حاجت پھر یہ عالم شہادت میں ہیں آپ کو دیکھ بھی رہے ہم نے تو آپ کو دیکھا بھی نہیں تھا تو ہم کیسے آپ کی عبادت کرتے کیسے گناہوں سے بچتے کیسے احکامات پر عمل کرتے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور ان نما آنا محروم یوہا یوہاشم اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ میں تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں لیکن یہ آیت یہیں تک نہیں ہے بازے بے حقوقوں نے اس کو یہیں تک سمجھا بس اس سے آگے دیکھا ہی یہ بعض لوگ کہتے ہیں اور ماں بشر ہی عیشا بستا ہے بابی مکور اللہ والوں کو دیکھ کر جو متقبر ہوتا ہے اور جو اللہ والوں سے دور رہتا ہے گمان رہتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ میں بھی انسان ہوں یہ بھی انسان ہے میرے بھی ناک ہے ان کی بھی ان کی بھی ناک ہے دو کان ہے آنکھیں ہیں اور زبان ہاتھ پیر سب ایسے ہی ہے مٹی کے ہیں میں بھی مٹی کا ہوں لیکن آگے کیا فرمایا کیا بات ہے یو ہاں دیکھو تم میری طرح میں تمہاری طرح کا ظاہری انسان تو ہوں لیکن تم اور میں برابر نہیں ہو سکتے میں وہ ہوں جس پر وہی حاصل ہوتی یو یو ہاں میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو ایک مٹی کا پیالہ ہے پانی پینے کا وہ پیالہ پانی پینے کے دس پیالے رکھے ہوئے ہیں ایک مٹی کا ہے اس کی قیمت مثال کے طور پہ دس روپیہ ہے اور ایک اسٹیل کا پیالہ ہے اس کی قیمت سو روپیہ ہے ایک چاندی کا ہے تو اس کی قیمت اور بڑھ گئی سونے کا ہے تو اور بڑھ گئی اور یہی پیالہ جو ہے پانی پینے کا ہے لیکن قیمت میں کتنا فرق ہے اور ایک پیالہ ہے بالکل نایاب رات کا جو کائنات میں کوئی نہیں وہ پیالہ نایاب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں بادت خدا بزرگ تو ہی قصہ اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی بزرگ ہستی اگر ہے مخلوق میں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ کا سبھی افضل ساری تحنات سے افضل کرسی سے بھی افضل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ شریف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے بعد ایک حساب رکھا اللہ اللہ تعالیٰ کے لا الہ الا اللہ کرا اور اللہ کے بعد کہاں سے شروع ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ خدا بزرگ حصہ تو غرض یہ کہ یہ انسانوں میں سے نبی کو بھی اور اولیاء اللہ کو بھی جو ہے حاجت ہوتی ہے کھانے پینے کی اور دوسرے حواہش ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اب یہ انسان کہتے ہیں یہ بھی تو میری طرح کے انسان ہیں لیکن ان میں اور ان میں بہت فرق ہوتا ہے ان اولیاء اللہ کے قلوب میں اللہ کی محبت کا موتی جگمگا رہا ہوتا ہے جس سے ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے وہ جس کا نام کی دنیا میں قلب مستر تھا فلک پہ جا کے وہی ہم شکل ماں ہو اختر تھا یہی عشق کی علامت یہی عشق کی ضمانت یہی عشق کی علامت یہی عشق کی ضمانت کبھی ذکر ہو سے یاد رکھنا کبھی ذکر ہو دعا سے کبھی دل میں یاد رکھنا ہاں، یہ حجت کی بات کر رہا تھا کہ وہاں قیامت میں پھر حجت نہ کر سکے انسان یہ بھی یہ بھی مٹی کے تھے یہ بھی انسان تھے اور یا اللہ تم کوئی بھی اسی معاشرے میں جی رہے تھے اور ہاں، تم بھی اسی معاشرے میں جی رہے تھے جب یہ گناہ سے بچ سکتے تھے تو تم کو نہیں پوچھے یہ سوال ہے میری زندگی کا سل میری سی کا سارا میری زندگی کا سل میری سی کا سارا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا میری زندگی کا حاصل میری جیت کا سہارا میری جیت کا سہارا تیرے عاشقوں میں دینا تیرے عاشقوں میں مرنا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں عاشقوں میں مرنا مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یار دو مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یار دو تیرے آشقوں سے سیکھا تیرے سنگے گھر پہ مرنا تیرے آشقوں سے سیکھا تیرے تیرے سنگے پہ مرنا مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یار ہو مجھے خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یار ہو تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ سے پہ مرنا سیکھا دیکھو بڑے بڑے علماء نے جب تک اپنے آپ کو کسی شہر کے کی تربیت میں مٹایا نہیں اس وقت تک اللہ نے ان کو چمکایا نہیں ارے اگرچہ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے فاضل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے لیکن جب تک کسی مشرق کی تربیت میں نہیں آئے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے کہ حضرت علامہ سید سلیمان نقوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم اتنے بڑے فاضل تھے علامہ تھے اور سارے شرق الاوسط میں ان کا بلغلہ تھا عربی زبان کے ماہر تھے عربی میں ساری تحریر و تقریر وغیرہ ہوتی تھی تو لہٰذا شرق الاوسط میں ان کا بلغلہ تھا اور شبلی منزل جو ہے وہ علی گڑھ میں شبلی منزل میں جو ہے وہ اور وہاں بیٹھا کرتے تھے اور مولانا مسعود علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے اور وہاں جو ہے تھانہ بھون کا اس وقت لائنی کی وجہ سے مذاق اڑایا جاتا تھا کہ یہ کیا کیا لوگ ہیں اور ایک کونے میں بیٹھے رہتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں پہکار لگتا تھا شبلی مندر میں لیکن ایک دفعہ مولانا ظفر مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علامہ سید سلیمان نبی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا را گزار مرد حال شو پیشے مرد کامل پامال شو کہ اپنے قال کو چھوڑو اور اپنا حال کو درست کرو کسی مرد کامل کسی شہر کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کے پامال ہو جاؤ پامال پامال شو پامال کے معنی نے فرمایا پا مانے اور مال مانے مالیگن یعنی اپنی جیسے ملیدہ ہوتا ہے ملیدہ بنا دیا جاتا ہے ایسے اپنی نفس کو فنا کر دو یہ رائے کو فنا کر دو پھر دیکھو کہ کیا ہوتا حال بنو قال کو چھوڑو حال بنو تو چوٹ پڑ گئی آپ دونوں چونکہ مولانا مسعود علی صاحب نبی رحمت اللہ علیہ وہ بھی اور وہ بھی دونوں خلاف تھے لیکن دل میں چوٹ دونوں کے پڑی اور دونوں جو ہے چھپ کر ایک دوسرے سے وہاں پہنچے تھانہ بھون اب جو دیکھا صاحب نے کہ ارے تم کہاں نے کہا تم کہاں تو وہ معلوم ہوا کہ دونوں تھانہ بھون اب جب حضرت رحمۃ رحمت علیہ کی ایک ہی تقریر سنی تو رونے لگے اور اور یہ عرض کیا جانے کس انداز سے تقریر کی پھر نہ پیدا شب ہے ہوا اس طرح پایا مزہ قرآن نے جیسے قرآن آج ہی نازل ہو اللہ والوں کی صحبت کا یہ اثر پہلی دفعہ میں ان کو پڑ گیا اور پھر یہ عرض کیا کہ چھوڑ کر درس و تدریس ہو مدرسہ یہ درس و تدریس چھوڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل دین کا علم سیکھنا سکھانا چھوڑ دیا بلکہ مراد یہ ہے کہ پہلے اپنی فکر پیدا ہو گئی کہ اپنے نفس کو مٹایا جائے تو چھوڑ کر درس و تجویز و مدرسہ شیخ بھی رندوں میں اب شامل اور خواجہ صاحب نے کیا فرمایا اشار یاد نہیں رہتے لیکن کچھ کچھ آ جاتے ہیں مشین میں اور مطالعہ بھی کوئی نہیں ہے شیخ کی پگڑی اچھالی جائے گی شہر کی پگڑی اچھالی جائے گی اور کیا ہے کسی کو یاد نہیں وہ کیا ہے مفہوم بتا دوں مفہوم یہ ہے کہ شہد کی پگڑی اچھالنے سے ٹھیک بات ہے کام سے مطلب ہونا چاہیے تو مراد یہ ہے کہ شہر سے جب تعلق ہوتا ہے شہر دیکھتا ہے کسی میں کیبر ہوتا ہے کسی میں بجب ہوتا ہے کسی میں اپنے علوم پر ناز ہوتا ہے کسی پہ کسی میں عبادات کا ناز ہوتا ہے تو شہر کی پگڑی اچھالی جائے گی یا نہیں اس کے نفس کو مٹایا جائے گا کبھی ڈانٹ ڈپٹ کر دی کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح کبھی شہر کہہ دیتا ہے کہ جاؤ جا کے نالی صاف کرو کسی سے اس کا اللہ کا راستہ طے ہو جاتا ہے کوئی کام شہر معمولی سے معمولی بتائے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے یہ بہت سے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں ہم ہمیں بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے اپنے مشاہد کے کسی کام کو ہلکا نہ سمجھے جیسے ہی جو کام بتایا جائے اس کو اہتمام اور فکر کے ساتھ کرے اسی لیے جو ہے یہ نفس کو مٹانا ہوتا ہے لیکن آج تو ہمیں ہم سے تو آج تک ہمارے مشاہد نے نالی صاف نہیں کر یہ زمانہ کمزوری کا ہے جو جو عمل کر لیں وہی بہت بڑی بات ہے گناہوں سے بچ لیں بس یہی بہت بڑی بات ہے یہ سمجھ لو کہ شہد پر شہد کی پگڑی اچھالی جائے گی کیا ہے بڑا مزیدار شہر ہے نا اس لیے سنائے دن ہیں شہد کی پگڑی اچھالی جائے گی خیر زاہدوں زاہدوں پر میں اچھالی جائے گی اس کا ایک دوسرا رہ گیا اس کا مفہوم یہی ہے شہد کو جو ہے تھوڑا مٹایا جائے گا اس کا تکبر اور ناد اور وجود مٹی میں ملایا جائے گا کیونکہ نفس جب تک حائل رہتا ہے علوم سے اللہ کا راستہ طے نہیں ہوتا مراد یہ سمجھ لیجیے کہ علم حاصل کرنے سے اللہ کا راستہ طے نہیں ہوگا علم وہ وہ مقصود تک پہنچاتا ہے جو ناطے ہو یعنی عمل جس علم پر عمل نصیب ہو جائے وہ علم اللہ تک پہنچا عمل اللہ تک پہنچائے گا علم نہیں پہنچائے گا علم ہونے کے اگر علم ہونا تو جو ہے وہ کامیابی ہوتا تو حضرت نے فرمایا کہ شیطان تو سب سے بڑا عالم تھا شیطان تو سب سے بڑا عالم تھا لیکن یہ کہ علم جو ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچاتا بلکہ عمل پہنچاتا ہے وہ علم نافع نہیں ہے ہمارے حضرت کے پاس جب بھی کوئی دعا کے لیے آتا تھا طالب علم حضرت اس کو دعا یہی دے دیتے کہ اللہ تعالیٰ علم نافع نصیب فرمائے علم نافع کیا ہے جس پر عمل نصیب ہو جائے اور اگر عمل نہ ہو تو پھر دیکھا پھر بلکہ الٹا اور معاوضہ ہوگا کہ علم حاصل کیا عمل کیوں نہیں کیا تو زاہدوں پر میں اچھالی جائے گی جان جان ان مردوں میں ڈالی جائے گی زاہدوں پر میں اللہ کی محبت کی شراب اچھالی جائے گی جب شیخ جب شیخ کو کی پکڑی اچھال دی نفس مٹ گیا ایک ایک صاحب کے بعد ایک صاحب کے دل ایک صاحب حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے بڑے عالم تھے لیکن حضرت نے دیکھا کہ ان کے دماغ میں جو ہے کچھ تکبر ہے تو ان کو مختلف تدابیر اختیار کی نہیں ہوا تو ان کو کیا کیا کہ یہ اخروٹ لے کے ایک ٹوکرا اخروٹ کر لیجیے اور محلے محلے جائیے اور یہ اعلان بھی کر دیجیے کہ جو ہے جو بچہ میرے سر پہ تین تین یا پانچ دھپ لگائے گا اس کو میں پانچ اخروٹ دوں گا یا دو اخروٹ دوں گا تو عجیب مان لو لیکن کتنے مخلص تھے دیکھو کتنے مخلص تھے کہ انہوں نے اخروٹ کا ٹوکرا سنبھالا اور لے گئے محلے میں اور بچوں کو اعلان کر دیا کہ ہمارے سر پہ جو تین چپت لگائے گا ہم اس کو اخروٹ دیں گے اب بچوں کو کیا کیا اب بھی لگاؤ کا مزہ بھی لو اور اخروٹ بھی لو <laughs> تو بچوں نے خوب تب لگائے لیکن فرمایا کہ ٹوکرا خالی ہوا اخروٹ سے اور کھوپڑا خالی ہوا تکبر سے اور پھر حضرت خان بھی دیکھو اللہ والوں میں کیسی فنائیت ہوتی ہے حضرت نے ان کو پھر اپنی دستار عنایت فرمائی اور کہا نماز پڑھائی یہ ملتا ہے نفس کو مٹانے سے جو نفس کی جو زمین حائل ہے اللہ کے اور بندے کے درمیان نفس حائل ہے نفس مٹا دیا بس کامیابی مل گئی تو پھر پھر اس کے بعد کیا ہوا زاہدوں پر میں اتاری جائے گی جو خوش ظاہر تھے پہلے پہلے خوش کی تھی بس ہی کے تھے اور نہ جہاں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا موقع آیا تو پھسل لیے پھسل گئے اس کو بھی دیکھ لیا اس کو بھی دیکھ لیا تو اب جب نفس مٹ گیا تو اب یہی زاہدوں پر شہر کی صحبت کا وہ اثر ہوا کہ ان کے اندر جو ہے وہ اللہ کی محبت شرائط کر گئی پھر اللہ کی محبت کی شرح اچھالی جائے ہو کر میں اٹھائی جائے گی جو بالکل مردہ دل تھے وہ زندہ اور زندہ ہو گئے زاہدوں پر میں اٹھائی جائے گی جان ان مردوں میں ڈالی جائے گی یہ صحبت کے متعلق چھوڑ کر درس و تدریس و مدرسہ شہر بھی اب زندوں میں شامل ہوئے مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا پھر ہاں پھر پھر جب حضرت شہر کا بتایا ہوا ذکر انہوں نے کیا جب اس طرح سے واقع ہوا اس کے بعد اب جو ذکر بتایا شہر نے جب وہ ذکر کیا تو کیا فرمایا کہ نام لیتے ہی نشا چھا گیا نام لیتے ہی نشا چھا گیا ذکر میں تاثیر دورے جام ہے اب اللہ کا نام محبت سے لیا تو میرے حضرت فرماتے تھے زمین سے لے کر آسمان تک شربت بس یعنی اتنی محبت تو نام لیتے ہی نشاسا چھا گیا ذکر میں تاثیر دور ہے وعدہ آنے کا شب آخر میں یعنی تحجد میں اللہ تعالیٰ لگے بام آ جاتے ہیں قریب آ جاتے ہیں اور پکارتے ہیں اپنے بندوں کو ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا تعجب میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ قربت ہو جاتی ہے اور وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے صبح سے ہی انتظار شام اب محبت کا یہ اثر ہو گیا کہ آپ بغیر اللہ کی یاد کیے چین چسکا لگا ہے جام کا ذکر شمل ہے صبح شام کا اب میں تمہارے کام کا اے ہم نفسور رہا نہیں مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے رب مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یار عاشقوں کو سیکھا سگے در پہ مرنا تیرے سے سیکھا تیرے در پہ مرنا کیا پہ مرنا کہ جب عشق حاصل ہو گیا اللہ تعالیٰ کا عشق اور محبت دل میں آ گئی آج ہی جذبہ پیدا ہو گیا کہ جان دے دوں گا مر جاؤں گا لیکن اللہ کو ناراض نہیں کروں گا کوئی کام ایسا نہیں کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہوگا تو اس کو ہاں وہ رہ گیا تھا کہ نیم جان بستان در رحمت نہ اللہ تعالیٰ نیم جان کو نیم جان ہو جاتا ہے گناہ سے بچنے میں بڑی دقت بڑی مشقت ہوتی ہے کہ ارے لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے یہ کون یہ کیا سوچ رہا ہوگا یہ کیا سوچ رہا ہوگا یا سوچ رہی ہوگی لیکن جو ہے جان نکل گئی نا اس کی نیند جان دو سب جان ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سو جان عطا فرما دی سو جان آدھی جان لیتے ہیں سو جان عطا فرما دیتے ہیں گناہ سے بچنے اور جو تمہارے ذہن و گمان میں بھی نہیں آئے گا وہ درجہ وہ قرب اور وہ لذت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب تیرا درد در یا گو تیرا آش سے سیکھا پی سنگے در پہ مرنا تیرے آس سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا یہ تیری نار ہے یہ تیری مدد کا صدقہ یہ تیری نال یہ تیری مدد کا صدقہ میری جان کر کا تیرے غم پہ صبر کرنا بھی وہ دیتے ہیں پھر اس کو برداشت کی توفیق بھی وہی دیتے ہیں یعنی اس کا تحمل بھی وہی دیتے ہیں اور بھی اتنا ہی دیتے ہیں جتنا برداشت کر سکے <laughs> اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم ایسا حاضر نہیں فرمایا جس کا بندہ مکلف نہ ہو جس کی بندے میں طاقت نہ ہو یہ تیری یہ تیری مدد کا صدقہ یہ تیری نارتیں یہ تیری مدد کا صدقہ میری جان کا تیرے غم پہ صبر کرنا یہ جی اکار یا ہے تیرا جلد پناہ یہ تیری جان یا ہے تیرا جلد پناہ میرا نال تیرے سم در پہ کرنا اس کو اللہ کے راستے میں رونے کی توفیق ہو جائے اللہ سے مانگنے کی توفیق ہو جائے لذت مناجات اس کو حاصل ہو جائے اور کے اپنی گناہوں پر جو ہے شرمندگی پیدا ہو جائے اور اللہ سے رونے کی نعمت مل جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا جذب بنا ہے چھپا ہوا جذب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو چھپے ہوئے خوفیہ طریقے سے اس کو اپنا بنا رہے ہیں یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بنانا اپنا بنانا چاہ رہے ہیں اور اپنا بنا رہے ہیں یہ تیری تار یا نو یہ تیرا جب تیرے سنگ تیری سر کرنا ایک بات اور یاد آئی اللہ سلیمان نبی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ پہلے چونکہ اللہ والوں سے تعلق نہیں تھا صوبہ اللہ نہیں تھی اس کا اس کا علم نہیں تھا تو اس وقت جو ہے بہت سے اعتراضات جو ہے بزرگوں پہ کیا کرتے تھے اور یعنی تھا تو علمی علمی اشکالات لیکن جو ہے وہ چونکہ تعلق نہیں ہوا تھا اور وہ وہ تعلق مٹکے کا تعلق جو ہے لامحدود سمندر سے نہیں ہوا تھا اللہ کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے ہمارے علوم کی کیا حیثیت ہے بتائیے لیکن اللہ تعالیٰ جب حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں کہ خون کے از دریا درو راہ شبد جس مٹکے کا تعلق دریاؤں سے ہوتا ہے دریا سمندر کو بھی کہتے ہیں فارسی میں سمندر کو دریا کہتے ہیں تو جس مٹکے کا تعلق سمندر سے ہو جائے پھر اس کا اس مٹکے کا پانی کبھی خشک نہیں ہوتا خون کے از دریا درو درو راہ شہم درو راہ شبد پیش ہو جیہون ہا زمن اس کے آگے دو دریا یعنی جیہون ہا یعنی جیہون ایک بہت بڑے دریا کا نام ہے مصر وغیرہ کے قریب ہے وہ بڑے بڑے دریا جو ہے اس کے سامنے دو دانا کے بیٹھتے ہیں جس جس مٹکے کا تعلق لا محبوب سمندر سے ہو جائے تو جب تعلق ہو گیا اللہ کی محبت دل میں آ گئی نفس مٹ گیا تو اب اب حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب آپ کو بیت جب کروں گا جب یہ ایک رسالہ نکلتا تھا اس وقت اس نے کچھ اشکال ایسا پیش کیا تھا جو بزرگوں کے مسلب کے خلاف تھا کوئی بات تھی تو حضرت خانوی نے فرمایا کہ اس کی اس نے معذرت شائع شائع کی جی اس رسالے کے اندر اور اتنے بڑے عالم کا رسالے کے اندر اپنا رجوع کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ شہر ہی کا فیض تھا اور ان کا اخلاص تھا جب انہوں نے اس میں شائع کیا اور حضرت رحمۃ اللہ کو دکھلا بھی دیا کہ میں نے اس سے رجوع کیا یہ چھاپ دیے یہ دیکھ لیجیے جب دیکھا تو انسانیت خوش ہو گئے فرمایا کہ السلیما السلیما گیر اخلاص عمل السلیما گیر اخلاص عمل سلیمان سے اخلاص اخلاص عمل سیکھو اتنا بڑا دیکھے انہوں نے کہ نفس کو مٹایا تو کیا انعام ملا یعنی انسان پھر اپنے آپ کو کچھ سمجھنا سمجھتا نہیں ہے اور یہی انسان کی معراج ہے انسانیت کی معراج کیا ہے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا سارے عالم سے اپنے آپ کو حقیق سمجھنا جو بندہ اپنی نگاہ میں سارے عالم سے کمتر ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ سب سے زیادہ معذر ہوتا ہے اور جو اپنی نگاہ میں اچھا ہوتا ہے اللہ کے یہاں وہ برا ہوتا ہے میرا ہر رونا یہ ہے یہی میری تلافی میرا ہے بتا رونا یہ ہے یہی میری تلاوی تو سب کا میرا جرم آپ کرنا تیرا تو سب کا تیرا میرا جرم آخو کرنا میرا بھل پتا ہے یہی میری کلامی تیری رحمتوں کا پتا میرا جرم کرنا تیری شان جگے یہ تیری بندہ کلو ہے تیری شان جرگ ہے تیری بندہ ہے میرے جان دل کا تجھ کچھ بو یاد کرنا کو حضرت بار بار سبق دے رہے ہیں کہ اپنی کسی بھی اچھی حالت پر ناز نہ کرو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی ہی جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد رہا اللہ تعالیٰ سے پہلے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس بندے کو ہمیں اپنا بنانا ہے اب آپ کہیں کہ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے اب ہمیں اپنا بنائے نہ بنائے تو یہ مانگنے کی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے یہ خزانہ بھی بدلا دیا اللہ نبی میں ہے یہ میں اشاط نے اشارہ ہے کہ ہم سے مانگو ہم تمہیں بھی چاہ دیں گے ٹھیک مانگو ہم سے ہم تمہیں بھی جذب کر لیں گے تیری جب ہے یہ تیری شان جب ہے یہ تیری بندہ پروری ہے میرے جانو دل کا تجھ کو ہم بات یاد کرنا میرے جانا دل کا تجھ کو ہم بات یاد کرنا آپ کی جو ہے کلام کسی حقرا سواما جمنی کسی کو کسی چند سواما اللہ لی کسی کو پہلے اہل کی تشخیص ہوتی ہے اہل کس کو کہتے ہیں اہل آپس کے فارسی کا شعر ہے سنتوالہ کے اشعار کو سن کر مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ موصوف سے مجھے اتنی عقیدت ہو گئی مارے سے مصنوعی پڑھ کر اتنی عقیدت ہو گئی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا اور اس بات کو حضرت کے شیخ اول مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دہرایا میں نے خود سنا ہے کیسے حضرت کی آواز ہے کہ میں نے حضرت وہاں ہندوستان سے شیخ لے گئے وہاں جب حاضری ہوئی اپنے شیخ اول کی خدمت میں حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑی رحمۃ اللہ علیہ تو جب وہ حضرت نے خود فرمایا کہ میں نے مجھے معلوم ہے انہوں نے ہاں ہاں میں جانتا ہوں <laughs> مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے خود جملہ وہ دوہرایا کہ میں نے اس میں دیکھا ہے کہ مولانا موصوف نے فرمایا کہ مولانا یعنی ہمارے حضرت کے بارے سے مصنوعی پڑھ کر مجھ کو موصوف سے اتنی حقیقت ہوئی کہ جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا یہ معرف مذہبی کے زمانے میں حضرت کی چھپی تھی اسی میں حضرت نے شعر فرمایا ہے کہ دل لیکن کے حق را دل دہت دل جہد پورا دل رات جہد اہل دل آپس کے ہمراہ دل جہد اہل دل جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دل دینے والے پر اپنا دل فرا کر دل کس نے دیا ہے بھائی اللہ نے دیا ہے کہ نہیں تو یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا کہ نہیں جس کو اسی پر فرا کر دیا جائے جس کو جان دل سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے مال بھی اولاد بھی ماں باپ بھی اسی لیے جو ہے ماں باپ سے بھی بڑھ کر اولاد سے بھی بڑھ کر مال اور مال سے بھی بڑھ کر محبت اللہ تعالیٰ کی مانگنی چاہیے اللہ عمین محبت و حکبئی حبت اللہ نفسی المال بہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا کہ اللہ میں آپ کی ایسی محبت چاہتا ہوں جو میری جان سے بھی زیادہ ہو میرے اہل و حیال سے بھی زیادہ ہو اور شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ تو اہل دل کون ہوتے ہیں حضرت نے فرمایا دیکھو دل تو بلی کے سینے میں بھی ہے کتے کے سینے میں بھی ہے جانوروں کے سینے میں بھی ہے اور کتنی مخلوقات کے سینے میں دل ہے ان کو اہل دل کبھی کسی کو کسی کو سنا کہتے بلی کو اہل دل ہے کسی کسی فاطر فاضے کو سنا کہ اہل دل ہے اہل دل اہل اللہ کو کہا جاتا ہے اور کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا دل اللہ پر فدا کرتے ہیں یعنی اپنی دل کی ناجائز خواہشات کا خون کرتے ہیں ایک بھی ناجائز خواہش کو پورا نہیں ہونے دیں ایک بھی اور جان دینے کا جذبہ رکھتے ہیں کہ اگر اگر جان دینی ہوئی تو ہم جان بھی دینے سے گریز نہیں کریں گے بلکہ ان کا جذبہ کیا ہوتا ہے میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ مرشد ثانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو سو جانے عنایت ہوں تو سب تم پر فدا کرتے ہیں تمہارے سامنے ہم جان کو کب جان سمجھتے جو سو جانے تو سب تم پر کرنے جو سو جانے تو سب تم پر کرنے تم کب جان کو ہم جان سمجھتے تمہارے سامنے کب جان کو کب جان سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ہی ماننا سیکھ مانا تو اس لیے اہل دل کس کو کہتے ہیں جو اپنے دل کی ایک بھی خواہش ناجائز ناجائز خواہش جائز خواہشات پوری کرنا منع نہیں ہے جائز جہاں تک استطاعت ہو آپ اس کو پورا کریں انڈا بھی کھائیں مرنڈا بھی کئے سب کچھ کریں حضرت نے فرمایا کہ آسمانوں پر جھلو لیکن خدا کو نہ بھولو آسمانوں پر جھلو لیکن خدا کو نہ بھولو جائز سارے خواہش پوری کرو لیکن ناجائز ایک بھی نہ کرو کسی دل کی صحبت جو ملی کسی کو اکثر کسی ہے صحبت جو ملی کسی کو اکثر اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا جینا کیا وہی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا اور مرنا کیا کہ مر جانا لیکن اللہ کو ناراض نہ کرنا مر جانا لیکن اللہ کو ناراض نہ کرنا کسی کی صحبت جو ملی کسی اختر کسی ہیں جن کی جو ملی کسی اختر راہ سے گزرنا کبھی دل سے صبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا اللہ تعالیٰ کو وہ فرمائے وہی مختصر سی بات یہ عرض کر کہ دنیا غم کدا ہے بہت سے غموم اور ہموم کسی کو کچھ پریشانی کسی کو کچھ غم یہ سب دنیا میں رہتے ہی ہیں کوئی شخص اس سے خالی نہیں ابھی وقت نہیں ہے ورنہ واقعہ حضرت خان نے بڑا دلچسپ لکھا ہے کبھی موقع ہوگا گے کہ کوئی بھی شخص جو ہے دنیا میں یہ بالکل جس کو بے فکری نصیب ہو کوئی غم نہ ہو دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ایک وہ غم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیے گئے یا علیہ السلام کو بھی دیے گئے تو یہ تو سنت غیر اختیاری کہلاتی ہے اگر کسی کو غم آ جاتا ہے تو یہ تو سنت غیر اختیاری ہے اس پہ کے صبر کرے تو غم سے کوئی کوئی شخص خالی نہیں ہے لیکن جس کا تعلق مہ مضبوط ہوگا جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کو اس غم کا اثر کم آئے گا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے تعلق اللہ کو مضبوط کیا جائے بس اللہ سے تعلق جوڑو مخلوق سے توڑو مخلوق سے توڑنے کا مطلب یہ نہیں ملنا جلنا چھوڑ دو اور حقوق کی ادائیگی جو ہے اس میں کوتا کرو بلکہ نظر اللہ پہ ہو اگر کسی بندے پر بھی اللہ کی ہماری نظر ہو پہلی نظر اللہ پر ہو کہ یہ میرے اللہ کا بندہ ہے یہ میرا باپ ہے میرے اللہ نے مجھے میرا باپ بنایا ہے اس کو اور اس کے حقوق میرے اللہ نے رکھے پہلی محبت اللہ کی ہو بعد میں محبت مخلوق کی ہو بس اللہ تعالیٰ سے تعلق جس کا سب سے زیادہ مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ ہنس کھیل کے جو ہے وہ گزار دے گا اکثر ہمیں تو چاہیے ایک رند پا نوش جس کو وہ فکر جام نہ ہو فکر نہ ہو اور کیا ہے وہ جس کی زندگی بس اس کے نام پر وہ جس کی زندگی بس اس کے نام پر دونوں جہاں کو کھیل گیا بس اس کے نام پر دونوں جہاں کو کھیل گیا جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے گا وہ دونوں جہاں کو کھیل جائے یہ غم اس کو غم نہیں لگے گا سدما و غم میں میرے دل کے تبسم کی نشان حضرت والے کا شعر ہے میرے محبوب کا شعر ہے کہ سدماؤ غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال جیسے گرے خاروں میں جیسے گنچا گرے خاروں میں چٹک لیتا ہے جیسے گنچا کلی جو ہوتی ہے وہ کانٹوں میں گری ہوتی نہیں لیکن جب باد سبا چلتی ہے تو کھل جاتی ہے کسی شہر سے تعلق کر لو کانٹے تو ہاں، کانٹے تو جتنے رہنے ہوں گے رہیں گے لیکن دل تمہارا گلاب کی مانند کھلا رہے گا خود بھی خوشبودار ہوگا اور دوسروں کو بھی خوشبو کی خوشبودار کرے گا اللہ کی نسبت کی خوشبو چار سو پھیلتی ہے اسے کام وہ کرو جو کرنے کا ہے بھائی یہ سارے چلتے رہیں گے موت تک ہماری یہ جان نہیں چھوڑیں گے انسان اس دھوکے میں رہتا ہے کہ ذرا یہ حالات ٹھیک ہو جائیں پھر ہم سکون سے اللہ کو یاد کریں اللہ کو فرما رہے ہیں اللہ کو ذکر اللہ بولوں کہ میرے ذکر ہی سے تمہیں چین ملے گا اب آپ چین کہاں تلاش کرنے جا رہے ہیں شیطان نے کتنا بڑا دھوکہ دے رکھا ہے کہ ذرا فرصت ہوگی ذرا سکون ہو جائے گا ذرا شادی سے پارے ہو جائیں گے ذرا فلاں چیز سے پارے ہو جائیں گے اس کے بعد ذرا اطمینان سے اللہ اللہ کریں گے آپ کے اطمینان تو ملے گا ہی نکل سے اور آپ اطمینان کہیں اور ڈھونڈنے جا رہے ہیں تو جیسے ہو اس حال میں ہو لگ جاؤ اور گرتے پڑھتے چلتے رہو ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے اگر گر جاؤ کوئی مشکل آ جائے پریشانی آ جائے تو اپنے کسی کو مسلح بناؤ کسی کو مربی بناؤ بڑا بناؤ جس سے دل لگتا ہو اس سے مشورہ لو اور چلتے رہو راستے میں گر جاؤ تو پھر اٹھ کر چلنے لگو بھائی آدمی گٹر میں گر جائے یا کہیں مٹی میں گر جائے تو کیا وہیں پڑا رہتا ہے نہیں کپڑے جھاڑ کر پھر چلنا شروع کر دیتا ہے تو راستہ تو طے ہو رہا ہے نا اس کا گر پڑا تو پیچھے تو نہیں چلا گیا وہ جو بچے کی طرح کے بچے سے پوچھا استاد نے اسکول میں کہ تم آج دیر سے کیوں آئے تو اس نے کہا کہ صاحب وہ میں جو ہے ایک قدم آگے چلتا تھا وہ دو قدم پیچھے ہو جاتا بارش ہو رہی تھی کیچڑ میں ایک قدم آگے چلتا تھا وہ دو قدم پیچھے ہو جاتا تھا اتنی پھسلن تھی اس لیے میں دیر سے پہنچا تو اس نے کہا تم وہ پھر پہنچے کس طرح اس نے کہا میں نے رخ اپنا گھر کی طرف کر لیا <laughs> تو یہ تو نہیں ہے کہ آدمی گرتا ہے تو اس بچے کی طرح دس قدم پیچھے چلا ہے نہیں وہیں گرا ہے نا روڈ پر پھر چلنا شروع کر دے راستہ تو پتا ہو رہا ہے نا نہیں گناہ ہو گیا تو اللہ سے معافی مانگے پہلے پوری جان لڑائے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے اور پوری مشقت پورا ارادہ پورا مجاہدہ کرے پکا ارادہ کرے لیکن اگر گر پڑے تو مایوس بھی نہ ہو مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے تبدیل بدل جاتی ہے مستق کی دعا سے کیا فکر ہے کیا مایوسی کی کوئی بات ہی نہیں ہے ایک بزرگ کا شیر حضرت سناتے تھے جنتیں مل گئی میری آؤں کی ایسی تیسی میرے گناہوں پر اللہ کے دربار میں روکے تو دیکھو گناہوں کو چھوڑو اور اگر خطا ہو جائے گناہ ہو جائے تو رونا بھی نہ چھوڑو روتے رہو روتے رہو تو انشاءاللہ کام بن جائے گا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو مجھ سے معافی مانگتا ہے توبہ کرتا ہے میں اس کو اپنا محبوب نہ صرف خطاؤں کو معاف کرتا ہوں بلکہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں خطا ہو جائے تو رو لو اللہ سے تو فکر کی کوئی بات نہیں گر جاؤ تو اس پر پھر چلنا شروع کر دو پڑے نہ رہو یہ شیطان کا دھوتا ہے کہ ذرا ہم یہ استفارے ہو جائے ذرا یہ ہو جائے اسی حالت میں جس حالت میں ہو اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو اللہ کا ذکر ہر ہر وقت ہر یقیناً ناپے ہے ہر حالت میں ناپے ہے حضرت نے فرمایا دیکھو ہرمین شریفین جاؤ تو وہاں دیکھو گے کہ دکانداروں کو فرصت ہی نہیں ہے تو دکانداری ہر وقت چوبیس گھنٹے وہاں گاہک پڑے ہیں ہر دکان پہ پڑے ہیں عجیب شہر ہے وہ بلکہ کہ وہاں جو ہے گاہک ہی گاہک ہے ہر وقت تو فرمایا کہ بھائی اس کو بھی کھانا کھانا ہوتا ہے جب وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو گاہک کو دام بھی بتا رہا ہوتا ہے اس کی توجہ بھی گاہک کی طرف ہوتی ہے مال بھی دکھا رہا ہے ساتھ میں کھانا بھی کھا رہا ہے تو کیا یہ کھانا اس کے دم کو نہیں لگے گا لگے گا نا تو ایسے ہی جب حالت ذکر کتنی بھی حالت کتنے خیالات کتنے وسالت ہوں کیسی بھی بات ہو تصویر لے کے بیٹھ جاؤ اللہ اللہ کرنا شروع شہر کا بتایا ہوا ذکر کرو وہ ہر حالت میں نافذ ہے یہ مت سوچو کہ سکون ہوگا تب پڑھیں گے سکون ملے گا نہیں جب تک پڑھو گے نہیں جب تک اللہ کو یاد نہیں کرو گے سکون کہاں سے ملے گا جب اللہ نے فرما دیا کہ ہماری یاد ہی چین ہے اور کوئی چیز ہے ہی نہیں ایسی اللہ فکر اللہ ہی تصنا عموم کلو با جو مانی فکر اللہ یہ مانی ٹھیک ہے کہ جب تک کہ ڈوب نہیں جاؤ گے اس ذکر میں اللہ کے ذکر میں ڈوب نہیں جاؤ گے کامل چین نہیں ملے گا اس لیے کامل چین اگر نہ بھی ملے تو اللہ اللہ شروع کر دو تو سیڑھی پر سیڑھی چڑھتے چڑھتے انشاءاللہ اللہ ایک دن کامل چین بھی نصیب ہو جائے اس لیے گھبراؤ مت اور کچھ نہ کچھ چلتے رہو گر پڑو تو اٹھ پر چلنا شروع کر دو اور سکون کے انتظار میں مت رہو جس حالت میں بلکہ بعض آباد حالات ایسے آتے ہیں کہ اس حالت میں بڑی تشویشات ہوتی ہیں بہت خیالات بسارش ہوتے ہیں اور دل پر بڑا مجاہدہ ہوتا ہے لیکن بندے میں سستی ہو جاتی ہے کبھی لیکن اس سستی کے اندر اگر مجاہدہ کر کے ہمت کر کے ذکر کرنا شروع کر دے گا اس حالت میں تو دگنا دکھنا معلوم نہیں کتنے کروڑ گنا اللہ تعالیٰ جرتا یہ میرا بندہ ہے یہ لطف کا بندہ نہیں ہے یہ عبد الطیف ہے لطف کے بندے مت بنو عبد الطیف بنو اللہ کے بندے بنو کہ ہم مزے کے لیے اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہم اللہ کے لیے اللہ کو یاد کر رہے اس لیے ذکر اللہ مت چھوڑو شہر کا بتایا ہوا ذکر کسی شہر سے اپنے یہ ذکر متعین کراؤ اور اس کو پابندی سے ادا کرو ان شاء اللہ دیکھو کیسے راستہ طے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو غور کرنا اور بنا نفرنا اللہ مسلم علیہ کے نام علی سنگھ کے ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم اللهم إني أسألك بأنك أنت أنت أنت أنت الله لا إله إلا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم ولم يولد يكن له كفوا أحد ربنا تقبل منا إنك إنك السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك رضاك بالجنة ونعوذ بك من صفتك والنار اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيته واجعل علانيته صالحة اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد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 وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك ہاں بھائی بدھ کے دن جو ہے بدھ کے دن ہمارے حضرت ہمارے میرے میرے ہمارے پیارے محبوب مرشد قطب زبان حضرت مولانا شاہ عبد المدین صاحب قدام اللہ علیہ کا بیان تجویز ہوا ہے حضرت نے بیان منظور فرمایا ہے بدھ کی رات مسجد اختر میں ان شاء اللہ تعالیٰ ڈھاکہ سے حضرت بیان فرمائیں گے اردو میں جو مسجد اختر میں جمع ہو کے ہم سب سنیں گے جو سوسائٹی سے باہر حضرت فیروز صاحب میں منصاحت کی مسجد ہے وہیں پر سنایا جائے گا نیٹ پر ان شاء اللہ تعالیٰ آٹھ بج کر بیس منٹ پر ہے نا عشا آٹھ بج کر بیس منٹ پر وہاں عشا کی نماز ہے لہذا یہاں بدھ کے دن ہم لوگ سب وہیں جمع ہو جائیں جن کو حضرت والا کا بیان سننا ہو وہیں وہیں پر حاضر ہو جائے دن رات کو عشاء عشاء کی نماز کے بعد تقریباً پونے نو کے قریب اچھا یہ آواز کہاں گئے کہاں گئے نیا آواز آیا بھائی یہ بھی لے کے آپ جی چھوڑ گیا جی، بے ہوشوں کی پارٹی ہے ہماری سب کے سب بے ہوش ہیں اور کون چھوڑ کے گیا تھا مزدور شہر کے دل میں کام لگا دیتے ہیں کہ وہ شہر سنبھال کے رکھے ہاں جی، معاملہ ہے معاف کر دیا ایک آواز آئی ہے صرف سب کو معاف کر دیجیے آپ کو ملا ہاں۔ شاید آپ کو ضرورت نہیں نعمت ملے تو اس کو چپٹ کے لینا چاہیے یہ تو چیزیں ہیں جہاں ہو رہی اور کتنے اور کیجیے اور آ جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اور کوئی رہ گیا عامر صاحب آپ کے پاس تو ہوگا اور جن کو نہیں ملا ان کو دے دیجیے دیکھو یہاں اور کوئی رکھا ہوا اور آ جائیں گے ابھی کم آئیں گے اور آگے ان شاء اللہ اچھا بھائی وہ دنیا ہے ہمارا اچھا، چلو بھائی کچھ اپنے کے میں جن کی شادی ہونے والی ہو وہ غور سے سن لیں سوچ سمجھ لیں لیکن اتنا ڈرنے کی بات نہیں ہے ہر ایک کے ساتھ ایک ہی معاملہ تھوڑی ہوتا ہے اور دوسرے یہ کہ نکاح جو ہے جس ایمان ہے نکاح کر لینا نصف ایمان ہے ہزاروں گناہوں سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے ایک صاحب دوسرے سے یہ خوشیاں کیا ہوتی ہیں دوسرا مجھے کیا پتا میری تو جوانی میں ہی شادی ہو گئی تھی ایک ساتھ دوسرے سے یہ خوشیاں کیا ہوتی ہیں دوسرا مجھے کیا پتا میری تو جوانی میں ہی شادی ہو گئی شادی کے شروع میں شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ توجہ محبت کے پکڑتا ہے اور دس سال بعد سیلف ڈیفینس کی نیت سے ہاتھ پکڑتا ہے ایک دوست دوسرے سے تم ہر وقت ایک دوست دوسرے سے تم ہر وقت اپنی بیوی کی تصویر جیب میں کیوں رکھتے ہو دوسرا دوست جب مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو میں فوراً اپنی بیوی کی تصویر نکالتا ہوں اور خود سے کہتا ہوں کہ جب تم اسے فیس کر سکتے ہو تو باقی تو سب چھوٹی موٹی ہے ایک بوڑھے آدمی ایک بوڑھے آدمی کی جوان بیوی سے اس کی سہیلی نے پوچھا تمہیں اس بوڑھے میں کیا نظر آیا جو اس سے شادی کر لی تو اس نے جواب دیا ایک تو اس کی انکم اور دوسرے اس کے انکم انکم یعنی ہے اس کی انکم زیادہ کمائی زیادہ ہے دوسرے اس دن کم ہے اس کی بات سارا مال میرے آدمی <laughs> سے شادی کرنے کی ایک پادری نے ایک دیہاتی نوجوان سے پوچھا ولیم تمہیں میرا بیان کیسا لگا نوجوان بہت شاندار آپ کے بیان سے پہلے تو ہمیں معلوم ہی نہ تھا کہ دنیا میں اتنے مزے مزیدار کو بھی کیے جاتے ہیں <laughs> ایک میمن اپنے بیٹے سے بیٹا نسیم کیا تم پڑھ رہے ہو نسیم نہیں ابا تو بیٹا تم کیا کچھ لکھ رہے ہو نہیں ابا میمن ابھی نالائک تیری اسکول خرچی کی عادت کب جائے گی تجھے کتنی بار منع کیا ہے کہ جب کچھ کام نہ کر رہا ہو تو چشمہ اتار دیا کر ایک ایک معصوم شخص سے پولیس والے نے نے پوچھا کہ تم کسی چور کو بھاگتے ہوئے تو نہیں دیکھا اس نے کہا یہاں سے سامنے تین بازار ہیں پہلا دوسرا پہلا دوسرا بازار چھوڑ کر تیسرے میں داخل ہو جائیں تو اس بازار میں تین گلیاں ہیں پہلی اور دوسری گلی چھوڑ دیں اور تیسری میں داخل ہو جائیں اس گدی میں تین گھر گھر ہیں پہلا دوسرا گھر چھوڑ کر تیسرے گھر میں داخل ہو جائیں تو اندر تین کمرے ہیں پہلا دوسرا چھوڑ کر تیسرے کمرے میں داخل ہو جائیں تو تین الماریاں نظر آئیں گی پہلی دوسری چھوڑ دیں تیسری کھولیں گے تو تین دراز نظر آئیں گے پہلے دوسرے کو چھوڑ کر تیسرا دراز کھولیں تو اس میں ایک تصویر نظر آئے گی وہ میری ماں کی تصویر ہے اس ماں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا آپ نے اپنے بیٹے کو وکیل کیوں بنایا دوسرا آدمی اصل میں میرا بیٹا بچپن سے ہی جھگڑالو ہے ہر کسی سے جھگڑنے کی عادت ہے بات بات پر بحث کرتا ہے ہر بات کی دلیل تلاش کر کے لے آتا ہے تو میں نے سوچا کہ اس بات کا ایسے معاوضہ بھی ملنا چاہیے ڈاکٹر ایک کینسر کے مریض کے پاس گیا اور اس سے بولا کہ مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ رپورٹیں رپورٹوں کے مطابق اب آپ کی زندگی سے چوبیس گھنٹے باقی ہے مریض نے کہا چلیں یہ تو ٹھیک ہے ڈاکٹر نے کہا اصل بات میں بتا دوں کہ یہ خبر مجھے آپ کو کل بتانا تھی ایک ڈاکٹر شیخ کی بیوی بیمار تھی شیخ نے بیوی کی زندگی بالکل آخری وقتوں پہ چل رہی تھی شیخ نے بیوی سے کہا دیکھو اگر جی <laughs> بیوی بیمار تھی شیخ بیمار تھی کہا دیکھو جب میں ڈاکٹر کو لینے جاؤں اور تمہاری طبیعت اگر خراب ہو جائے تو تم موم بتی بجھا دینا ایک سکھ ایک ولپاری اور ایک گجراتی بہت اونچی منزل پہ کام کر رہے ہیں ملواری نے اپنا لنچ کھولا لنچ دیکھا اور بولا ارے پھر اگلی سانبر اگر کل اگلی سانبر دیا تو میں چھلانگ لگا دوں گا گجراتی نے اپنا لنچ کھولا دیکھا ارے ڈھوکلا پھر ڈھوکلا اگر کل ڈھوکلا دیا تو میں یہیں سے چھلانگ لگا دوں گا سکھ نے اپنا لنچ کھولا پراٹھا پھر پراٹھا اگر کل پراٹھا دیا تو میں یہیں سے چھلانگ لگا دوں گا دوسرے دن ملباری نے لنچ کھولا ارے اگلی سانبر چھلانگ لگا دی گجراتی نے لنچ کھولا ڈھوکلا اس نے بھی چھلانگ لگا دی سکھ نے لنچ کھولا پراٹھا اس نے بھی چھلانگ لگا دی اب اس کی گھر پہ لوگ گئے ملباری کی بیوی رو رہی تھی ارے بس کیا کیا میں نے مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی گجراتی کی بیوی ارے مجھے کیا پتا تھا اس کو ڈھوکلا پسند نہیں ہے ارے کیا کروں اب کیا ہوگا کی بیوی بالکل خاموش بیٹھی تھی سب لوگ اس کو دیکھ رہے تھے اس نے کہا مجھے مت دیکھو یہ اپنا لنچ خود بناتا تھا شیخ ہوتا وہ وقت بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو خون کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پہ ایک مہمان آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں آپ کو خون دوں گا ٹھیک ہے صحیح میں تو بہت سارے انسان نواز دوں گا اس کو خون لگوا دیتا خون لگوا دیتا ہے تو اس کو بڑا نوازتا ہے چیزوں سے مال سے نوازتا ہے تو اگلی دفعہ وہ سوچتا ہے کہ اب یہ کب بیمار پڑے گا دوبارہ وہ بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کو دوبارہ خون کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے بعد چاہتا ہے کہ شیخ صاحب میں آپ کو خون دے دوں ہاں دے دیتے جب وہ شیخ صاحب اس کو خون دیتے ہیں شیخ صاحب کو خون دیتا ہے تو ان کو جو ہے وہ واپسی پر جوس کا ملتا ہے تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ آپ نے پچھلی دفعہ میں تو کہ مجھے بڑا نوازا گیا اب کیا کہہ رہے ہیں اب تو میرے ہی لگوں میں میں گھومتا گھوم دوڑ چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ